الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى اما بعد گزشتہ کل مسجد نقوی میں مواد شریف پہ حاضری کی باتیں ہو رہی تھیں ہر امتی کو نبی علیہ صاحب اسلام کے ساتھ عشق محبت کا تعلق ہے نبی علیہ صاحب اسلام نے فرمایا لال یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس واسمائی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے بچوں سے والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لہذا نبی نے اسلام کی محبت باقی تمام محبتوں سے بلند ہے اور اس سے اوپر اللہ عزت کی محبت ہے جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان کا ملاقات کو جی چاہتا ہے صحابہ علی اللہ پالان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے نبی علیہ صاحب اسلام کا خیال آتا تھا فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ رات کو اگر خیال آتا تو اٹھ کے آ جاتے اور گجرات کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں ہجروں کو دیکھتے رہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب یہاں جب جی چاہتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں جنت میں آپ تو بلند درجے پر ہوں گے اور ہم تو وہاں نہیں جا سکیں گے تو آپ کے دیدار کے بغیر ہمیں جنت میں کیا مزہ آئے گا تو نبی علیہ صاحب اسلام بھی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ مع من احبا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی صحابت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث باپ کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور باپ سے نہیں ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کو محبت میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے سب سے بلند مقام تو صحابہ میں سینا صدیق جی کے پھر تھا اور ان کے عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور ہیں ان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی السلاط اسلام کے ساتھ خوب محبت تھی حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام نے پردہ فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں پہلے یہاں اذان دیتا تھا اور اشد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتا تھا تو اپنے آقا کا دیدار بھی کیا کرتا تھا اب جب پڑھوں گا اور دیدار نہیں کر سکوں گا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ انہوں نے ملک کے شام کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بقیہ زندگی وہاں گزاری اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ اذان دی ہے صرف ایک تو جب بیت المقدس فتح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بلاد غلاموں کی اذان یہاں پر بھی سنیں جو ہم قبل پہلے بیت اللہ شریف میں سنا کرتے تھے چنانچہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا امیر المومنین کے حکم کے آگے انکار کی گنجائش نہیں تھی لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان تو اس وقت دی اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ نجیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا ارشاد فرمایا کہ بلال کتنی بے سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ ہوا تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے بس آنکھ کھلی اور اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو میں نے سفر مدینہ طیبہ کا کرنا ہے چنانچہ اپنی اونٹنی کے سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے مسجد نبی میں حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہو گیا صحابہ کرام کی چاہت تو تھی ہی صحیح مگر حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے درخواست کی کہ اپنے نانا جان کے زمانے کی آواز اذان سننے کو کی چاہتا ہے اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی لہذا دلال تعالیٰ نے اذان دینی شروع کر دی اذان کی آواز جب سنی تو صحابہ کے دلوں کی کیفیت عجیب تھی ان کو دور نبوبت کا وقت یاد آ گیا محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا ایسے لگا کہ کسی نے دل کو گدگدا دیا ہے حتیٰ کہ قریب کے گھروں میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ آواز سنی تو وہ بھی دور نبوبت کو یاد کر کے روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اب مسجد کے اندر صحابہ کی آنکھیں اشبار تھیں اور مسجد کے باہر صحابیات کی آنکھیں بعد تھیں اور اس مجمے کو ایک بچے نے اور تڑپا کے رکھ لیا جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ اپنی امی سے پوچھنے لگا کہ امی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نبی علیہ صاحب کے عاشق صادق تھے تاہم ایک مرتبہ نبی علیہ صاحب دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے جلدی میرے احبا با سے ملا دینا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے مجھے جلدی ملا دینا آپ کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے دعا کے بعد قریب آئے اور عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں بے نام ہیں اور ہر وقت آپ کے ہم قربان ہیں آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صوبان تم میرے صحافی ہو تم نے میرا دیدار کیا جبریل اسلام کو دیکھا وہی کو اترتے دیکھا اللہ تعالی کی مدد کو آنکھوں سے اترتے دیکھا تم نے کتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تمہارے دل میں بھی محبت ہے اور وہ بڑی قابل قدر ہے لیکن صوبان جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی فقط وہ اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے اور میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر وہ میری زیارت کر سکتے تو صوبان وہ یہ کام بھی کر گزرتے میں اپنے ان عاشقین کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ان محبت کرنے والوں کے ساتھ جلدی ملا دینا چنانچہ سنمت میں کتنے لوگ ایسے گزرے جن کے قلوب نبی علیہ شاہ اسلام کی محبت سے بھرے ہوئے تھے اس لیے کسی نے کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمود اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا اس سمت کے کتنے حضرات ایسے تھے جو اس محبت کے ساتھ پر اپنے دیش میں تڑپتے تھے اور ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش کبھی ہم اپنے آقا کی زیارت کے لیے اس کی آثار ان کی جگہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکے چنانچہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کی زبان میں عجیب الفاظ لکھے فرماتے ہیں ات میں اتے خوش بستا اتے دکڑے اتنے کھاندڑیاں کاندڑیاں نام تو مفت کاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب اتے میں مچھڑی نت جان پلب ات خوش بستا ملک عرب تتی بن جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا گلی کوچا شہر بازار پھرا متا یار ملے کئی سانگ سبب اتے میں مچھڑی نت جان بلب اتے خوش بستا وچ ملک عرب حضرت کی میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حرمین کی زیارت کے لیے جاؤں تو ایک رات انہیں خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی دل بڑا اداس تھا انہوں نے بھی اشعار کہے آج سکھ مترا دی بتھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لونو وچ شوق چگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ کھیاں کتنے جا لڑیاں تو نبی علیہ اسلام کی محبت میں یہ اشار اتباع سنت والی زندگی بسر کرتے تھے اور جب کبھی انہیں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی توفیق ہوتی تو یہ محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے حضرت مولانا قاسم نواتی رحمت اللہ علیہ جو بانی دارم جو بند تھے وہ مدینہ طیبہ جب پہلے مرتبہ حاضر ہوئے تو بے ار علی حضرت کے جو کنویں ہیں یہ مقام عہد کے بھی آگے ہیں تھوڑا وہاں پہنچ کر جوتے اتار دیے اور ننگے پہنچ چلنا شروع کر دیا کسی نے کہا کہ حضرت آپ بہت نازک بدن ہیں پتھریلی زمین ہے ایسا نہ ہو کہ پاؤں زخمی ہو جائیں پھر وضو کا مسئلہ بنے گا فرمانے لگے کہ جس دیش کو میرے آقا کے قدم لگنے کا شرف حاصل ہوا قاسم کو کہاں دیکھ دیتا ہے کہ اس جگہ پر جوتوں کے ساتھ چلتا پھرے کیا محبت تھی کیا نبی علیہ صاحب اسلام کے ساتھ تعلق تھا مدینہ مدینت بہادر ہو کر انہوں نے نبی علیہ صاحب اسلام کی شان میں قصیدہ لکھا عجیب بات لکھی فرماتے ہیں امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں نام میرا شمار کہ دل میں بڑی امیدیں ہیں بخشش ہونے کی مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں میرا بھی نام شامل کر لیا جائے امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں نام میرا شمار جیوں تو ساتھ سدانے حرم کے تیر پیوں منو تو کھائے مدینہ کے مجھ کو ملو مار ایسا تڑپ کر وہ یہاں اپنا وقت گزارتے تھے اور پھر اللہ رب العزت ان حضرات کو دامن بھر کے واپس تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم اللہ علیہ مواد شریف کے حاضر ہوئے جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ چہرے کے بڑے انوارات ہیں تو حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو چہرہ چہرے کے اوپر بڑی برکتیں اور رحمتیں نور نظر آ رہا ہے حضرت نے آگے سے شیر پڑھ دیا فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا بر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے چنانچہ جو بندہ بھی اس جگہ پر محبت کے ساتھ اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے وقت گزارتا ہے دنیا کی شہوات خواہشات سے فارغ ہو کر نبی علیہ علی اسلام کی محبت میں ڈوب کر وقت گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس کے اوپر خاص رحمتیں ہوتی ہیں چنانچہ ان شاخ میں سے ایک تھے امام رفائی رحمت اللہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہاں مواز شریف پہ حاضر ہوئے تو ایک عجیب واقعہ خلاف معمول ظاہر ہوا اور بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا اور عینی گواہ اور شواہد اس کے موجود تھے کہ قریب آ کر انہوں نے یہ اشار پڑھے نبی رشتہ اسلام کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو یہاں بھیجتا تھا جو میری نائب بن کر آتی تھی اور اس زمین کے بوسے لے, لے کر جاتی تھی نوبل اور اب تو اس وقت مجھے آپ کی بارگاہ میں خود حاضری کی سعادت نصیب ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو قریب کر دیجئے تاکہ بوسا لینے کی سعادت میرے ہونٹ پا سکے انہوں نے یہ اشعار پڑھے تو روز انور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا انہوں نے بوسا لیا لوگوں نے واقعے کو دیکھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے اجب کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ آگے بڑھے اور مسجد نبی کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم میرے اوپر سے گزر کے جاؤ جو اپنے آپ کو اس طرح مٹاتے ہیں پھر محبوب اس طرح انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں آج ہمارے دلوں کے اندر اجب ہے تکبر ہے کینا ہے حسد ہے کیا بات کی بیماری ہے جو اندر بھری نہیں اور پھر ہم دل میں امیدیں یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے جو ان کی شاخ کے ساتھ پیش آیا شاہجل احمد رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواد شریف پر حاضری کے وقت دیکھا کہ نبی رات اسلام کے قلب مبارک سے ایک روشنی ہے جس کی شعائیں نکلتی ہیں اور حاضرین کی طرف آتی ہیں بالخصوص وہ لوگ جو حدیث پاک کے علم میں مشغول رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دھاگے کی طرح اس نور کی کرنیں ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ہمارے سلطانی کے بزرگ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں ستائیس بار اس جگہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی تشریف لاتے سلام کرتے تو ان کو سلام کا جواب آتا اور پھر کہا جاتا باز آئی کہ دوبارہ آنا جب آخری مرتبہ یہاں تشریف لائے تو سلام کا جواب آیا یہ پیغام نہ آیا کہ دوبارہ آنا چنانچہ حضرت کو محسوس ہو گیا کہ یہ زندگی کی آخری مرتبہ کی حاضری میں یہاں دے کے واپس جا رہا جنہوں نے نبی علیہ سات اسلام کے ساتھ سچی محبت کا تعلق جوڑا ہوتا ہے جب وہ پھر یہاں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر عنایتیں ہوتی ہیں حضرت مولانا جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فارسی میں بہت محبت برے اشعار لکھے اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئیں مگر جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آگے ایک جگہ حاکم وقت نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی وہاں اس کو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ اس طرح کا ایک آدمی ہے اسے روک لینا میرے پاس نہ آنے دینا چنانچہ اس نے صبح آپ کو منع کر دیا آپ ایک آدمی وہاں رکے پھر آپ نے آنے کی کوشش کی پھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا اب کی مرتبہ اس نے سختی کی اور سختی سے روکا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی فرمایا کہ دیکھو یہ میرے بہت مقرب ہیں ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہ کرو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس نے ایسے محبت پر اشعار لکھے ہیں اگر میرے پاس آ کر پڑھ دیے تو محبت کا تقاضا ہے کہ اسے باہر نکل کر سینے سے لگا لیا جائے اس لیے میں نے روکا ہے تو محبت والے تو پھر اس محبت میں ڈوب کر جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تو حالت ہی کچھ اور لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم وہاں سلام کے لیے حاضر ہوں تو دل کو اس محبت کے ساتھ بھر کے لے جائیں نبی علیہ السلام اسلام کے امت پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں غور کریں جتنا احسانات کو یاد کریں گے اتنا نبی علیہ السلام کی محبت دل میں زیادہ ہوگی قیامت کے دن آپ وسلم کی شفاعت کا خیال دل میں رکھیں آپ کے بلندی درجات کو سامنے رکھیں اور یہ دین میں رکھے نظر شام نے فرمایا ان نما قاسم ہوئی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرنے والا ہوں یعنی علم کی رحمت علم کی نعمت معرفت کی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آگے تقسیم ہوتی ہے امت کے قلوب میں تو ہم اگر دل کے برتنوں کو ٹھیک کر کے وہاں جائیں گے تو یقیناً ہمیں بھی خیر ملے گی اور ہمارے دل میں بھی وہ نعمت آ جائے اس لیے کسی نے کہا تھا تو مدینے کا ارادہ ہو تو عشق کے نب بھی پیدا کر تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا جب دل میں وہ محبت نہ ہو تو پھر یہاں آ کر بھی بندے کو کچھ احساس نہیں ہوتا وہ آگے جا کے حاضر بھی ہو تو اس کے دل میں اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی کوئی فائد کوئی, کوئی اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا یہ دل کی موت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے بہرحال تہبا کے جانے والے تجھے دیتا ہوں تو آئے در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں تو بھول جائے اللہ کرے کہ ہم نبی اسلام کے سامنے جب حاضر ہو تو ہم باقی پوری دنیا کو بھول چکے ایک تو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ طیبہ کی آداب کا خیال رکھیں یہاں کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں اس لیے کہ اگر کوئی بھنگی کسی گھر کے جھاڑو دینے پر معمور ہو اور وہ بھنگی اس گھر کی چیزوں پر تنقید کرنا شروع کر دے کہ یہ اچھا نہیں اور یہ اچھا نہیں تو گھر کے مالک کو کتنا غصہ آتا ہے اس بھنگی کو اسی وقت گھر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے یوں ہی سمجھیں کہ ہم تو بھنگی سے بھی گئے گزرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق دے دی ہماری کیا مجال کہ ہم یہاں کسی چیز پر تنقید کریں یا اس کو برا کریں چنانچہ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا فرماتے تھے کہ ایک آدمی حج پر آیا ناشتہ لینے کے لیے ہوٹل پر گیا اور بھی چیزیں لی تو دکاندار نے کہہ دیا کہ بھائی دہی لینی ہے دہی بھی لے لو تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے بس اتنے الفاظ اس نے کہے رات جب خواب رات جب سویا تو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے تو چلو مدینے سے باہر نکل جاؤ اب وہ اٹھا تو بڑا پریشان میں کروں تو کیا کروں بہت رویا بہت معافیاں مانگی کسی صاحب دل کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے بہت محبوب چچا تھے ان کی طرف جاؤ اشارے ثواب کرو اور وہاں جا کر دعائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی معاف کر دیں اس نے ایسا ہی کیا تو اگلی رات اس کو خواب میں سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی سیدنا حمزہ نے فرمایا کہ چونکہ تجھے نبی علیہ السلاط اسلام نے وضاحتاً سراہتن صاف لفظوں میں چلے جانے کا حکم دیا ہے اس لیے اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو چلے جاؤ ورنہ تمہارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے تو اندازہ کیجیے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زبان کو بند رکھیں یہاں کے لوگوں کے بارے میں باتیں یہاں کے ماحول کے بارے میں باتیں ادھر کی باتیں تک ان کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ادب کے خلاف ہو کیا یہ ان لوگوں کی اور سعادت تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جگہ کے اوپر رہنے کے لیے ان کو پسند کر لیا ہے تو ہمیں تو سب سے محبت رکھنی چاہیے اگر کوئی چیز الٹی سیدھی دیکھ بھی لے بل پر تو ایسے سمجھے کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے ادب کا بہت خیال رکھنا بے ادبی تھوڑی سی بھی انسان کر بیٹھے تو نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک بات اور ہمارے حضرت رحم اللہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو شرعی عذر نہ ہو تو دعوت کو ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں دی ہوئی دعوت کو قبول کرو اور یہ سوچو کہ یہ نبی علیہ صاحب السلام کی طرف سے دعوت ملی ہے چونکہ کھانا تو نوکر ہی لگاتے ہیں مگر میزبان تو وہی ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہوا کرتا ہے تو یہاں بھی کھانا لانے والا تو کوئی نوکر جا کر ہو سکتا ہے مگر سبب جو بنے بھیجنے کے وہ ممکن ہے کہ میزبان ہوں جو جہاں پر آنے والے مہمانوں کی میزبانی فرماتی ہے لہذا میں چاہیں گے کہ ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس وقت میں خوب محبت کے ساتھ مسجد نبی کے اندر نوافل پڑھیں حاضری کی توفیق ملے تو خوب وہاں جا کر دعائیں مانگیں محبت رنگ لاتی ہے اور بندے کو خالی واپس نہیں جانے دیتی اور اگر ہم بے عدبی کر بیٹھے غلطی کوتاہی کر بیٹھے غفل و سستی کر بیٹھے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس لیے کہ ابھی چند گھڑیاں مزید بھی ہیں ایک دن اور ایک رات یہاں کی کافی ہے اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تو دیکھنے والے تو یہاں کی ایک رات اور ایک دن کے گزرنے پر زندگی جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کئی دن اور کئی راتیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی لہذا اب آخری آخری وقت ہے خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اپنے دل کو غیر سے خالی کریں اگر مخلوق کی شیطانی شہوانی محبتیں دل میں ہوں گی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نہیں نصیب ہوگی جیسے نزل زکام والے مریض کو اگر مشک اور امبر بھی سنگائیں تو اس کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے کہ اس کو نزلہ ہوتا ہے اسی طرح جس کو مخلوق کی گندی محبتوں کا نزلہ زکام ہو اسے اللہ العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر دل کو خالی کر لیا جائے تو پھر دل بیدار ہو جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی نبی اسلام کی محبت کی لذت ہی کچھ اور ہے ہمارے اقابے میں سے ایک بزرگ نے فرمایا مل محمد مل بیتا تو شاہی سی توڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی اکل دنائی دی لوڑ نہیں مل پتراش محمد دا میں قلب سے آ گنگار دے بچ تری دل دیوا بندہ رہے میرے سے آ گنگار تیری یاد کا دیوا بندہ رہے من کی جگ جگ قبر حشر اسے بھائی روشنائی دی توڑ نہیں مل کترا کسرائش محمد کا کر اپنے حبیب کا عشق عطا جگ سائے تو بے نیاز جگر کر اپنے حبیب کا عشق عطا جگ سارے ٹوٹے میں آس چکر سر جھکتا رہے در تیرے اترے در در دی گردائی کی دور نہیں مل کترا رشتے محمد کا ابد عرض قبول تھیوے قبول تھیوے دربار الہی دے اندر لولو تھیے ہوگے نہ نبی سے دلو نہیں مل کچرا سے محمد تک شاہی تو نہیں دل مست رہے مستی دے تو ہمیں چاہیے کہ جو گھڑیاں باقی ہیں ان گھڑیوں کو ہم نہایت محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی علیہ صاحب السلام کی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے میں تلاوت کرنے میں اور اللہ سے اللہ کو مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت مانگنے میں گزاریں ہم سائل ہیں اور ایک بڑے در پر آئے ہیں کوشش کریں کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا نبی علی صاحب اسلام نے فرمایا کہ تم یہی رہو مگر وہ یہاں سے چلے گئے تو نبی علی صاحب اسلام نے ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو میل کچیل اور کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے ابھی سبھی سے پاک کو پڑھ کر ہمارے بزرگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اب وہ ایک بٹی کے اندر آ گئے اب کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے گا اگر دل کے اندر گل بھرا ہوا ہے تو یہاں سے واپس جائیں گے تو دھکے کھاتے جائیں گے اور اگر اللہ تعالی کی محبت دل میں بھری ہے تو یہاں سے مقبول ہو کے واپس جائیں گے چنانچہ حدیث سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ اس بھٹی میں کہیں ہم پیتل نہ نکل آئے اللہ ہمیں سونا بنا دینا اللہ ہم کھوٹے ہیں ہمارے اندر کھوٹ ہے اس کھوٹ کو دور کر دینا اور اے اللہ ہمیں سونا بنا کر یہاں سے واپس لوٹانا ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم مردود بن کے واپس جائیں ہم تو نبی علیہ السلام اسلام کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے متمنی ہیں لہذا خوب دل سے دعائیں مانگیے اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج زندگی میں یہ نورانی وقت عطا فرما دیا آج جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگ لیجئے اور محبت کے ساتھ یہاں سے اللہ کی محبت لے کر نبی علیہ السلام کی محبت لے کر سنتوں کی محبت لے کر دین کی محبت لے کر واپس جائیے حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ سے واپس جانے لگے تو کمت خزرہ پر آخری نظر ڈالی اور آخری نظر ڈال کر یہ شیر پڑھا ہزاروں بار مجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچی محبت کے ساتھ واپس لوٹائے وہ آخر گا الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو چھپا لیجیے جو یاد پاتے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد پاتے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ زندگی پایا نہیں کرتے یاد سے دل کو پہلایا نہیں کرتے حقیقت میں سے زندگی پایا نہیں کرتے دباں پر شکوا رنگ جو علم نایا نہیں کرتے نبی کے نام غم سے گھبرایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے چلے ہونا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا کرتے یہ ہے دربار اب دس یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی ہے یہاں سے ہاتھ دیر بھی ہے نہیں کرتے بارے محمد ہے یہاں ملتا ہے مانگے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے محمد محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے سے مادہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گنہگاروں کو ہم گے تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یاد دوست پاس دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں मुदत पे जिंदगी पाया لا إله إلا الله سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مالک ہم ظاہر میں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے سے اپنے فکر کو جاری فرما اے اللہ ہمارے روئے روئے سے اپنے کو جاری فرما ہڈی ہڈی ہوتی ہوتی میں اپنی محبت پیدا فرما میرے مولا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما حلال طیب نصیب فرما غیر کی محتاجی سے محبوب فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا میرے مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما اللہ اس سفر میں جو ہم سے بے ادبی ہے معاف فرما جو غفلت ہے معاف فرما میرے مولا جو ہوئی معاف رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ اے اللہ میں اپنی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قبولیت نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے اللہ اب ہم نے سنا ہے ایک رات مجید میں آیا کہ قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے اللہ اس دوہری معلومی سے بچا لینا اگر یہاں بھی دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار تھا بنوانا اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے بس کہا ان ظلموں کو دیکھیں جسے آپ نے بس نہیں کہا اے اللہ آپ نے جن کے شہر کی قسمیں کھائی رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن ان کے جنرے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرما دینا ان کی شفاعت نصیب فرمانا ان کے آپ کا جام عطا فرما دینا اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا رب کریم رحمت کو معاملہ فرمانا اے اللہ ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں فقط آپ کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں جب آپ نے اتنی رحمت فرما دی کہ ہم جہاں حاضر ہو کر ریاض جنہ میں داخل ہو چکے اے اللہ جس جگہ کو آپ کے محبوب نے کہا اب اس سے داخل ہو کر اے اللہ واپس دو دو منٹوں میں نہ لیک دینا جنت میں داخل کر دیا تو اب جنت میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دینا اے اللہ جب آپ نے اس جنت میں داخلے کی جب توفیق ادا کر دی اللہ کوئی بھی بندہ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اے اللہ مہربانی برتا دیجیے اے اللہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دیجیے ہمیں چھٹکارا دا فرما دیجیے جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام فرما دیجیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری حاضری حاضری کو قبول فرما دیجیے اے اللہ مختلف احباب نے مسورات نے دو کے لیے پیغام دیے ہیں اے اللہ آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں سب کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے جو بھی نیک تمنا ہیں ان کو پورا کر دیجیے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے آئندہ نیکو کاری کی زندگی عطا فرما دیجیے جو دین کا کام کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی اللہ ساتھ اپنی مدد شامل فرما دیجیے ان کو قبولیت عطا فرما دیجیے رب کریم آنے والے وقت گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے اے اللہ جو دینی ادارے چلا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد فرما دیجیے اللہ گھروں کی پریشانیاں دور فرما اللہ محبتیں عطا فرما دیجیے ہیں ہمیں سنت کے رنگ میں رنگ دیجیے اللہ ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے نام سنت میں رنگ دیجیے اللہ ہمیں رنگ دیجیے اللہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیجیے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہمیں واپس بتائیے اور دین کا کام کرنے کی نیت سے واپس بتائیے اے اللہ جو بھی زندگی کے دن ہیں ہم بار بار حاضری کی نیت لے کر واپس جا رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے برکت اپنے گھر کا بھی دیدار بار بار عطا فرمائیے اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے گے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے جب سے کریم ہمارے اٹھے ہاتھ کی لاج رکھ لیجیے لاج میں ہمیں کتنے نوجوان ہیں اپنے گناہوں سے سر کی توبہ کر رہے ہیں اللہ اللہ آج تو گرم خون بھی معافیا مانگ رہا ہے اللہ قبول فرما لیجیے اگر آپ نے چھٹکار دلکار دیا شیطان بہکائے گا نف بھٹکائے گا جوانی عطایا ہو جائے گی اللہ قبول فرما لیجیے اللہ نفس کی خباستوں سے بچا دیجیے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا ہے ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجئے قریب حلال طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا اللہ آپ کے تعلق کے بغیر ہے زندگی کا کیا مزہ قریب رحمت فرما دیجیے اور ہمیں اے اللہ کی رحمت کے ساتھ تینوں کو نور سے بھر دیجیے اے اللہ ہمیں زندگی اے اللہ شریعت و سنت والی عطا فرما دیجیے جب موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما دیجیے اپنے محبوب کے در کی مٹی نصیب فرما دیجیے اور یہاں اے اللہ جنت بقی میں دفن ہونا نصیب فرما دیجیے اے اللہ جنہوں نے گاؤں کے لیے کہا یا عورتیں خط لکھے خون کیے یا اللہ ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے جنہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں سلام بھیجے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کی جو ہے نیک مرادیں پوری فرما دیجیے ہمارے والد نظیم تارے مشاعد جو پہنچ چکے ان کی مقرر فرما دیجیے اور جن کی آپ نے مقرت کر دی قرب کے اللہ درجات عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے بھائی ظہیر صاحب فوت ہو گئے اللہ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ اس جگہ پر حاضر ہوتے اے اللہ اگر اس وقت دنیا میں حاضر نہیں ہو سکے تو آخرت میں اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ دا فرما دیجیے محبوب کے ہاتھوں کا جہاں متا فرما دیجیے اللہ ان کی بیوہ اے اللہ ان ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے ان کے بچوں کی اچھی تربیت فرمائیے اے اللہ ان کے پدمان جان کو اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے دیجیے رب کریم جو پریشانی ہے ہم کو دور فرما دیجیے رب کریم جو حضرات بھی دور قریب سے یہاں آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما لیجیے اور ہمیں اللہ اس جگہ سے کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجیے رب نا تقبل منا ان نقان تصبی الدین تو بلیا ان نقان تصب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين